بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تذکرہ کر رہے تھے کہ ان کے بھائی زیادہ محمد عاشق صاحب نے اس مقصد کے لیے ہندوستان میں مختلف علماء سے رجوع کیا کہ انہیں کہیں ایسا شخص مل جائے جو اس کتاب جیسی ایک کتاب لکھ سکتا ہو یہ کتاب تو خیر بعد میں لکھی گئی لیکن جو کچھ ان کے ذہن میں منصوبہ تھا ایسی کوئی چیز لکھی جائے کہ شریعت کی حکمتوں کو اور ان چیزوں کو بیان کیا جائے اور اس زمانے میں اتنا گہرا شخص اور جس کے علوم اتنے گہرے ہوں ان کو کوئی شخص نہیں ملا اور نتیجہ یہ کہ انہوں نے حضرت شاہ ولی اللہ رحمت علیہ کو گویا کے پکڑ لیا اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی بات اب اس کی مسئلہ سن چکے کہ انہوں نے مجھے دبوچ دیا اور مجھے گریبان سے پکڑ لیا یعنی عربی میں وہ اتنے شدید الفاظ انہوں نے استعمال فرمائے اس کا مطلب یہ ہے کہ نہایت زور و شور سے انہوں نے اصرار کیا اور انہوں نے کہا حضرت اس وقت ہندوستان میں واحد شخص ایسے ہیں آپ جو اس چیز کو لکھ سکتے ہیں شاہ رحمت اللہ علیہ نے پھر اس چیز کی طرف قدم بڑھایا چار وجوہ انہوں نے بیان کی کہ میں نے جد اللہ کیوں لکھی اس کے بعد اب فرماتے ہیں اس کتاب کے نہج کے بارے میں کہ وہ کہتے ہیں کہ تو تو الہی انی سکی نادل بیان اور یہ میں اس سے پہلے کہہ چکا تھا میں نے اسے یہ بات بتا دی تھی انہیں کہ دیکھو جہاں تک میرا اپنا ذات کا تعلق ہے انی سکی تو نادل بیان میں بیان کی محفل کا ایک گونگا آدمی سکیت کا لفظ استعمال کیا ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے سکوت کا لفظ استعمال ہوتا ہے ثابت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اسی سے گویا انہوں نے مبالغے کے طور پر بات کی کہ صدیق بہت زیادہ خاموش آدمی بالکل جو بولتا نہیں ہے میں ایسا آدمی ہوں کہ جب لوگ بول رہے ہوں لوگ بیانات کر رہے ہوں تو میں بالکل اس میں دخل نہیں دیتا نہیں بولتا اور شاہ صاحب احمد اللہ آ کی یہ وقت یہ خاصیت ان کے بیٹے شاہد الزیز صاحب محدود بیبی رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے شاہد الزیز صاحب رحمۃ اللہ آ اللہ تعالیٰ نے انہیں موقع دیا تھا اللہ صاحب رحمت اللہ سے براہ راست پڑھنے کا کیونکہ باقی بھائی جو تھے وہ چھوٹے تھے یہ چار بھائی تھے اور چاروں میں شاہ العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ سب سے بڑے تھے پھر شاہ الوانی صاحب تھے پھر شاہ رفیع الدین تھے پھر شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ تھے اور وفات ان کی بالکل الٹی ترتیب سے ہوئی یعنی سب سے پہلے چھوٹے بھائی کا انتقال ہوا ان سے بڑے ان سے بڑے اور آخر پہ شاہد نظیف صاحب رحمۃ اللہ کا انتقال ہوا تو شاہد صاحب رحمۃ اللہ آ رہے نے جو چیزیں اپنے والد کے بارے میں لکھی ہیں اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ والد کو دیکھا بہت خاموش آدمی تھے اور جب تک کوئی بات نہیں پوچھتا تھا نہیں کرتا تھا نہیں بولتے تھے البتہ جب کوئی بات بولتا تھا سوال پوچھتا تھا کوئی علمی بات آتی تھی تو پھر وہ بہتے ہوئے سمندر تھے یعنی سمندر کی طرح اس میں تو ہوتا ہے اس میں پانی کا ذخیرہ اور ہے ایسے والد کا بیان کرتے تھے تو شاہ صاحب نے اپنے یہی کہا کہ میں نے اس کو بتایا یعنی عاشق کو بتایا اپنے ماموزات بھائی کو میں نے کہا لوگ باتیں کرتے ہیں کرتے ہیں تو میں بالکل خاموش آتی ہوں اور میں ایسا آدمی ہوں دوسری چیز انہوں نے بیان کی کہ حل بطر ریحان کا لفظ جو ہے عربی میں یہ اس فائل کے طور پر اگرچہ استعمال ہوا یا لیکن رہن جو ہے وہ اردو میں بھی سنا ہوگا کہ کوئی چیز رہن رکھ دینا کہ کسی آدمی کو گارنٹی کے طور پہ کوئی چیز دے دینا اور اس کے عوض میں کوئی نفع لے دینا مثلاً ایک لاکھ روپیہ لے لیا اور اس کی وجہ سے اپنی زمین رہن میں رکھ دی تو ریحان اس کو کہتے ہیں جو رہن رکھنے والا ہو اور رہن میں وہ نفع اٹھاتا ہے تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس لفظ کو جو استعمال کیا ہے اسی وجہ سے پھر یہ ریحان کا لفظ اس گھوڑے کے لیے استعمال ہونے لگا جو گھوڑا اس میں ریس میں لگتا ہے تو ریس میں لگنے والے گھوڑے کو ریحان کہتے تھے تو شاہ صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میں نہ صرف خاموش ہوں بلکہ میرا حال تو یہ ہے کہ میں ریس کے گھوڑوں میں ظاہر ظالم صرف ہے اور زل زل ان شعی کسی چیز کا ٹیڑھا ہو جائے پسری کو بھی کہتے ہیں کیونکہ بنیادی طور پہ وہ بھی ٹیڑھی ہوتی ہے نا تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے کہا کہ میں ایسا گھوڑا ہوں جو ریس میں لگایا جائے مگر وہ لگڑا ہو تو یہ اپنے لیے استعمال کیے ایسے الفاظ کہ تم جو مجھ سے توقع کر رہے ہو کہ اتنی بڑی چیز بنے اور اتنی اچھی میں کتاب لکھوں تو میرا حال یہ نہیں ہے بلکہ میرے علوم میں یہ جو چیزیں ہیں وہ اس قابل اس درجے کی نہیں ہے جو تم توقع رکھتے اور پھر میں نے انہیں یہ بھی بتایا کہ دیکھو وسو کے واتن اور میں بہت کم پونجی والا ہوں ایسا آدمی نہیں ایک فکرا رہ گیا وہ انی متعرک کو مرمات اور انہوں نے کہا میں نے اس سے بتایا کہ میں متعرک ہوں مرمات کا متعرق گوشت نوچنے والا ہڈی پہ جو گوشت لگا ہوا ہوتا ہے وہ ہے مراد یہ لسان البیان وغیرہ تاج الروس جتنی عربی کی اچھی بڑی لغات ہیں اس میں آپ دیکھیں گے تو وہ انہوں نے اہل لغت میں لکھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں گیا ایک بہت بڑا لغت کے امام تھے وہ کہتے ہیں میں گیا اور میں نے پوچھا کہ اطیب الحم کون سا ہوتا ہے سب سے لذیذ گوشت کون سا ہوتا ہے تو اصل میں ان کا قاعدہ یہ تھا جو بڑے بڑے روغت کے امام تھے کہ وہ عربوں کے قبائل میں گھومتے تھے جا کر دس دس سال وہاں زندگی کے گزار دیے بیس سال گزار دیے حتیٰ کہ تیس سال گزار دیے اور ان لوگوں کو بڑا شوق تھا عربی کا تو وہ دیکھتے تھے کہ لہجوں میں کیا فرق ہے الفاظ کیسے استعمال ہوتے ہیں کون سا لفظ کون سا قبیلہ اس کے کیا مفہوم لیتا ہے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا یہ بنو حزیر جو تھے بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قبیلہ تھا ان کی عربی میں اور قریش کی عربی میں فرق تھا اور بڑی مشہور مثال ہے اس کی جو حدیث کی کتابوں میں بھی آتی ہے حتاہین کو وقتین پڑھتے تھے اس طرح کے الفاظ پڑھتے تھے وہ تو یہ مختلف قبائل کی مختلف لغات تھیں تو کہتے ہیں کہ میں گیا اور میں نے پوچھا کہ اطیب اللہ سب سے لذیذ گوشت اس نے کہا اللہ میں اول سب سے اچھا گوشت وہ ہوتا ہے جو ہڈی کے ساتھ چپکا ہوا ہو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں مر ماتن اور میں جو ہوں ایسا آدمی ہوں جو ہڈی پر سے جو گوشت بچ جاتا ہے اس کو کھرچ کے کھانے والا یہ متعلق کا لفظ نے استعمال کیا یہ اس میں فائل ہو گیا تو گوشت کو نوچ کے کھانا یعنی جو اصل بوٹیاں ہیں جو سالن اصل ہوتا ہے وہ لوگ لے جاتے ہیں سارے لوگ کھا لیتے ہیں باقی ہنڈیا میں ہڈیاں بچ جاتی ہیں تو اس پہ تھوڑا بہت جو گوشت لگا ہوا ہوتا ہے میں تو وہ کھانے والا ہوں میں ایسے کرنے والا ہوں یہ وہ چیز ہے جو شاہ صاحب رحمت اللہ نے ہے اور یہ انہوں نے تیسرا فکرا بیان کیا چوتھا فکرا بھی ان کا سن لیجیے پھر اس کی ذرا پیش عرض کرتے ہیں اور فرمایا کہ میں ایسا آدمی ہوں وضاحت مسجد جو ایسی پونجی لے کے آیا ہے جو ناکافی ہے یہ الفاظ وہ ہیں جو یوسف علیہ والسلام کے بھائیوں نے استعمال کیے تھے ایک مرتبہ تو وہ آئے اور غلہ کی چیزیں لے کے جانی تھی چلے گئے اور یوسف علیہ والسلام نے ان کے پیسے بھی اس غلے میں واپس رکھ دیے تاکہ اپنے وطن کو جائیں تو انہیں خیال ہے کہ کسی نے بڑا احسان کیا تو وہ جب وطن پہنچے تو انہوں نے کہا کہ حاضی واہ یہ حاضی واہ رد لہینا یہ ہمارے پیسے ہیں جو ہمیں ابا لوٹا دیے گئے حضرت یعقوب علیہ السلط سے کہا اور بہت ہی اچھا ہے وہ تو جس نے پیسے بھی دے دیے غلہ بھی دے دیا پھر وہ گئے ہیں تو پیسے پورے نہیں تھے اس موقع پہ انہوں نے کہا کہ ہم یہ چیز لے کے آئے ہیں جو تھوڑی پونجی ہے اور اس کے عوض میں جو ہم غلہ لینا چاہتے ہیں وہ بہت زیادہ ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ وسلم میرے پاس پونجی بھی تھوڑی ہے اور پھر کہتے ہیں کہ اور میں نے انہیں یہ بھی بتایا محمد عاشق کو کہ دیکھو میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ جس کے پاس اتنا وقت ہو کہ وہ صفحات کو پلٹتا رہے زیادہ کتابوں کی ورد گرزانی یہ بھی میرا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے یہ جو اس سے پہلے فکریں ہیں اس میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے متعلق جو کچھ بھی بیان کیا ہے یہ ایک طرح کی کثرت نفسی حقیقت یہ ہے کہ پورے ہندوستان میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پائے کا کوئی آدمی نہیں یہ بات بلا خوف تردید کہی جا سکتی ہے کہ ان سے پہلے ایک ہی بڑی ہستی تھی عزم جدید الفطان رحمۃ اللہ علیہ کی اور حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اتنا سارے نسبت اور اتنا بلند آدمی کوئی پیدا ہوتا ہے یہ بہت مشکل ہے تو جدید رحمت اللہ علیہ میں بعض سستیاں بڑی تھیں خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جدید رحمۃ اللہ کے بیٹے تھے وہ خود بہت بڑے آدمی تھے کسی طرح دوسری طرف دیکھا جائے تو تصدیق ہی کے اعتبار سے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے جو خلیفہ تھے خواجہ اعظم بن نوری اعظم بن نوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے آدمی تھے اعظم بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی مقبولیت کا یہ حال تھا کہ بڑے محتاط مورخین جو ایک ایک جملہ سوچ سمجھ کے لکھتے ہیں انہوں نے لکھا کہ خواجہ بنوری جب لاہور آئے ہیں تو ان کے ساتھ اور لاہور کے لوگ جو چل رہے تھے ان کے قافلے میں لاہور سے بس وہ گزرے ہیں تو سولہ لاکھ سے زیادہ آدمی کا اندازہ کیا گیا اور شہر میں چلنے کی جگہ باقی نہیں رہی تھی اتنی مخلوق ان کے ساتھ تو شاہ جہان بادشاہ کو خبر ہو گئی اور بادشاہ کو یہ فکر ہوئی کہ اگر اس شخص نے بغاوت کر دی تو کیا ہوگا تو وزیر اعظم کو کہا وزیر اعظم صاحب اللہ حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا حضرت میں حاضر ہوں اور بادشاہ کے پاس خزانے کی کنچیاں رہ گئی ہیں بس اور تو کچھ رہا نہیں وہ بھی آپ رکھ لیجیے تو حضرت ہنس پڑے اور فرمایا کیا ارادہ ہے اس نے کہا ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ بیت اللہ تشریف لے جائیں اور ہم اس کے اخراجات دیں گے خواج اعظم بن نوری رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے تھے اور پھر اس کے بعد وہ جنت الفقی میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ دفن دفن ہوئے ہوئے کیا جنت المالا میں خواجہ اعظم بن نوری رحمۃ اللہ علیہ وہ چلے گئے تھے ان کے کلفا یہ شاہ اب اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاہ اب اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسکن اپنا بنایا تھا رائے بریلی کو اور رائے بریلی سے پھر ان کی اولاد ان کے آگے کے لوگوں میں جو بڑی شخصیت آئی ہے وہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی یہ سارا سلسلہ تھا اور تیسری شخصیت جو ان حضرات کے بعد مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے بعد وہ اورنگ زیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ تھے خدا نے کمال اس انسان میں رکھا تھا پچھلی ایک ڈیڑھ صدی کی تاریخ چھوڑ دیں ہندوؤں نے جو جان بوجھ کے اورنگ زیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو مشق کرنے کی کوشش کی ہے بلکہ تاریخ وہ پڑھنی چاہیے جو اس کے معاصرین نے لکھی ہے اورنگزیب کے تو اورنگزیب بیا وقت عالم دین بھی تھے صوفی بھی تھے اور سلسلہ نقش بندیا جو انہوں نے سلوک طے کیا ہے اس میں انہوں نے تو کم لکھا ہے اپنے متعلق لیکن خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ کو درخواست پیش کی کہ حضرت اپنی تربیت اور سلوک نقشبندی سلسلے کا طے کرنے کے لیے میری رہنمائی ہو تو خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ نے اپنے صاحبزادے عزیز القدر کو بھیجا اور کہا جاؤ اور بادشاہ کو سلوک اور مراقبات سکھاؤ اور پھر انہوں نے اپنے والد کو خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ کی جو خط لکھا ہے اس میں انتہائی مراقبات جو ہیں اس کے متعلق گفتگو کی ہے کہ اورنگزیب عالمگیر آج کل یہ مراقبات کرتے ہیں تو ایک طرف صوفی دوسری طرف عالم دین اتنے بڑے تھے کہ یہ فتح عالمگیری جو مرتب ہوا ہے تو حضرت شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد کو انہوں نے بڑی درخواست کی کہ آپ آئیں اس کے مرتب کرنے میں شبد رحیم صاحب نہیں مانے وہ نہیں تھے مزاج تھا کہ بادشاہوں سے ان لوگوں سے کوئی تعلق رکھنا ہی نہیں تو وہ نہیں تشریف لے گئے لیکن ہوا یہ کہ ان کے ایک دوست تھے بڑے صاحب علم بڑے اچھے مفتی دلی کے تو یہ ان سے ملنے کے لیے گئے تو گھر پہ نہیں تھے تو انہوں نے بچوں سے کہا دروازہ کھولو بٹھا دو تمہارے والد آئیں گے تو مل کے چلا جاؤں گا بیٹھے تو کچھ اورات سب ہاتھ پڑے ہوئے تھے اور وہ حج کے بعد کے تھے اور وہ فتح عالمگیری ہی لکھی ہوئی تھی تو اورنگزیب رحمۃ رحمت اللہ علیہ کا یہ معمول تھا اس زمانے میں کہ انہوں نے یہ طے کر رکھا تھا کہ جتنا کچھ بھی مفتی حضرات یہ سارے مل کے لکھیں گے رات کو انہیں سنایا جائے گا جب وہ فائنل ایک نتیجے پہ پہنچ جائیں گے بحث مباحثے کے بعد تو جو کچھ فتح المگیری میں لکھنا ہے وہ اورنگزیب رات کو سنیں گے مفتی صاحب آئے نہیں اور شاہ بدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ صفحات لے کے ایک ایک مسئلہ پڑھا اور انہوں نے اس کے حاشیے پہ لکھ دیا کہ مسئلہ یوں نہیں یوں ہے یہ غلط ہے یہ فتویٰ درست نہیں ہے شیخ لے گئے مفتی صاحب آئے کہیں دیر سے انہوں نے فوری طور پر کاغذات اٹھائے اور اورنگزیب رحمۃ اللہ جا کے سنا دیے جب کسی بھارت پر پہنچے تو حاشیہ لگا ہوا تھا حاشیہ پڑھا تو اس پہ یہ لکھا تھا کہ مسئلہ غلط ہے اصل مسئلہ یوں ہے تو تونگزیب نے کہا کہ اگر اصل مسئلہ کیا ہے تو پہلے غلط مسئلہ کیا ضرورت تو انہوں نے کہا ان چیز یہ کیا ہے تو بادشاہ تھے بس اتنا ہی کہنا کافی تھا انہوں نے صفات لپیٹے اور اور آگے شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ سے شکایت کی اور تازہ مجھے بادشاہ کے سامنے شرمندہ کیا انہوں نے اس مسئلے پر بحث کی یہ حال اس شف کے علوم کا دوسری طرف تصوف کا تیسری طرف جو بادشاہ تھی اور جس اعتبار سے ان کے اب تو ایک تاریخ کا حصہ ہے لیکن یہ ایک بڑی شخصیت تھی سے مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا فیض تھا اثر تھا جو پورے بل شریف پہ پھیلا ان سارے حضرات کی اس لیے کر رہا ہوں کہ اور بھی بہت سے لوگ ملیں گے ہمیں اس سے انکار نہیں ہے کہ بعض شخصیات بڑی تھیں مگر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ جیسی بڑی شخصیت جامع کوئی نہیں تھی شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے جو کچھ لکھا ہے یہ اپنے متعلق انہوں نے کثرۂ نفسی سے کام لیا ہے اور ہوتا یہ ہے کہ جب کسی انسان کو اللہ تعالیٰ عروج دیتا ہے تو اس عروج کے ساتھ ساتھ ایک کرم یہ کر دیتا ہے کہ وہ آدمی اپنے متعلق بنائیت کے احساس میں فرق ہو جاتا ہے وہ جو کچھ لکھتا ہے اپنی طرف سے بالکل صحیح لکھ رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ بالکل دن میں جیسے سورج چڑھا ہوا ہوتا ہے کسی طرح وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ نہیں یہ خدا کی طرف سے ہوتا ہی کیونکہ جتنا عروج ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ اس پہ کھول دے کہ تم کیا ہو اور یا جتنے علوم میں نے تمہیں دیے ہیں تم شخصیت کیا ہو تو ممکن ہے یہ شخص کبر میں مبتلا ہو جائے اور قبر میں اگر آ جائے تو پھر تو اس انسان کی ساری دنیا آفرت برباد ہو جائے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی جس کے متعلق معصومیت کا یقین اور عقیدہ ہے ابن ماجہ میں ایک جگہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ کے پیچھے کچھ لوگ چل رہے تھے اور ایک جگہ پہ پہنچ کے آپ بیٹھ کے اور اپنے لوگوں کو آگے بھیجا اور اپنے میں آگے چلو اور پھر لوگوں کے پیچھے چلے اور فرمایا یہ ایسی بات تھی جو صحابہ رضی اللہ نے کہا اس بات کے ڈر سے کہ کہیں انہیں اپنے متعلق بڑائی کا احساس نہ ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا تو اس طرح ہو جاتا ہے کہ اللہ کے بندے جب انہیں عروج اور یہ چیزیں خدا مہربانی کرتا ہے تو اس مہربانی میں سے ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ اپنا ملنا اور یہ سب نے رہا تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو میں ایسا آدمی نہیں ہوں جو تمہاری اس خواہش کو پوری کر, پورا کر سکوں اور پھر دوسری طرف میرے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ میں کتابوں کو بہت زیادہ دیکھ سکوں اور صفحات ہیں پڑھ دوں کتابیں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ خوب پڑھی تھی مدینہ منورہ پڑھی تھی وہاں سے جا کے حدیث پڑھی تھی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو علوم میں بھی اللہ تعالیٰ نے کمال دیا تھا مگر یہ کہ مطالعے کی وسعت اتنی کہ انہوں نے ہزاروں کے حساب سے کتابیں پڑھ لی ہوں یہ نہیں ہوا اور وجہ اس کی یہ تھی کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس دور میں آئے ہیں وہ دور مسلمانوں کے زوال کا تھا سفر اس کی سہولتیں اتنی آسان تھی نہیں مغلوں کی خانہ جنگیاں ہو رہی تھیں پھر مرہٹوں نے امن برباد کر دیا تھا یہ سارے فیکٹر ایسے تھے کہ کسی بھی انسان کے لیے بڑا مشکل تھا کہ وہ کوئی اچھا کتبخانہ اس کے پاس ہوتا شاہ صاحب رحمۃ اللہ کا کتبخانہ رکھتا تھا جو بعد میں کھلت منتقل ہو گیا دوسرا اسے انہوں نے کیا بیان کیا شاہ صاحب کہتے ہیں شغل قلبی بیمالی سے لگو فواد اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے دل کے کام ایسے ہیں ایسے کاموں میں مصروف ہوں کہ لئی سے لہو فوات مجھے زطرا برابر اس سے فرصت نہیں دودھ دھوتے ہیں نا اونٹنی کا تو دودھ دھوتے ہوئے دھار آتی ہے پھر اس کے بعد دوبارہ اس کے تھن کو زور سے نچوڑتے ہیں پھر دھار آتی ہے تو جو درمیان کا وقفہ ہوتا ہے اسے عرب کہتے ہیں فواق پشا صاحب نے کہا مجھے اتنی بھی فرصت نہیں ہے میں نے اسے بتایا کہ میں دل کے کام میں مصروف ہوں دل کے کام کا مطلب کیا یعنی ذکر اذکار میں شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت جو تھی اپنے مشائق سے ملی تھی اور وہ پھر سلسلہ جب سے ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد شاہ عبدالرحیم صاحب کے خلیفہ تھے وہ خلیفہ تھے حضرت عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اور وہ خلیفہ تھے خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تو یہ تین واسطے درمیان میں بنتے تھے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر ذکر اسکار ان چیزوں کا بڑا غلبہ ہو گیا تھا اور کتابیں ان کی آخری زمانے کی دیکھیں اگر یہ اگرچہ جب اللہ انہوں نے آخری زمانے میں لکھی ہے لیکن ان کتابوں میں تو عجیب زیادہ رنگ نظر آتا ہے بہت سی چیزیں ایسی ہیں شاہ صاحب رحمت اللہ کی جو ابھی چھپی نہیں ہے لیکن کلمی نسخوں میں بھی پتہ چلتا ہے کہ فکر اذکار نسخوں کے ساتھ ان لوگوں کا کیا تعلق تھا اور میرے واقعہ یہ ہے کہ جتنی بھی صدیاں پیچھے آپ چلے جائیں جس جس سے اللہ تعالیٰ نے کام لیا ہے ان لوگوں کو تربیت کے مراحل سے گزارا ہے بعض اوقات یہ بھی ہوا ہے <coughs> بغیر کسی شخصیت کا ذکر کیے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات یہ بھی ہوا ہے کہ جو مشائق تھے جنہوں نے تربیت کی تھی ان کے مرید ان کے خلفا رتبے میں اپنے کام کے اعتبار سے ان سے بھی بڑھ گئے اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی زیادہ کام لیا لیکن خدا نے اس چیز سے گزارا ضرور یہ نہیں ہوا کرتا کہ کوئی آدمی بغیر تربیت کے اتنے بڑے مرحلے تک پہنچا ہے آپ ہندوستان کو ہی لے لیں یہ جتنے مجددین آئے ہیں اگر یہ تصور فکر مراقبات یہ سب چیزیں بدعات ہوتی تو پھر مجدد کا آنا ہی ختم ہو جاتا ہے اس کے آنے کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے مجدد آتا ہی اس لیے ہے کہ پچھلی پوری صدی میں اب تک جتنی نئی نئی چیزیں دین میں مختلف راستوں سے بدعات داخل کر دی گئی ہیں ان بدعات کو وہ ختم کر مجدد کا ہی نہیں ہوتا اور اگر مجدد خود بھی میں پڑ جائے تو پھر تو اسے کس چیز کی تجدید کس انسان کا کیا فائدہ ہو اور ہندوستان میں جتنی بھی تجدید ہوئی ہے مجدد الفتانی سر ہندی رحمت اللہ جیسا آدمی جس نے پورے ہندوستان کے مزاج کو بدل دیا اور علمی حلقوں اور کی حکومت تک کے اثر انداز ہوئے اور ہر طرف ان کے اثرات اور اب تک ان کے اثرات ہیں اگر یہ لوگ بھی نہیں سمجھ سکے کہ سب ذکر اذکار یہ سب بدعات ہیں یہ پیری مریدی بیکار چیزیں ہیں تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے اس دین اس سے پیچھے چلے جائیں کن کن لوگوں کو خدا نے تجدید کے مقام پہ فائد کیا پانچویں چھٹی صدی میں شیخ القادر چلانی رحمت اللہ سے پکے صوفی کے سلسلہ قادریہ کے مؤثر سے تاجیز کی انہوں نے اور وہ اپنے وقت کے بہت بڑے صوفی تھے ان سے بھی پیچھے چلے جائیں اور لوگ مل جائیں گے ان کے بعد دیکھ لیں تو یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ جو تھے یہ بھی ابن تعمیہ خود اپنے متعلق جو کچھ لکھتے ہیں وہ بھی سلسلہ قابلیہ میں بیٹھ تھے اور سلسلہ قادریہ کے یعنی تبرکات کی چیزیں ان تک پہنچی ہیں تو الحاصل یہ شاید صاحب رحمۃ اللہ سے متعلق لکھا ہے کہ مجھے ذرہ برابر فرصت نہیں ہے تو بات یہی تھی کہ وہ ذکر اذکار مراقبات یہ سب چیزیں تھیں پھر وہ کہتے ہیں کہ ولا یت سروری بےفک دل مصنوعات اور میں نے محمد عاشق کو یہ بھی بتایا کہ میں نے کہا اساتذہ سے جو میں نے باتیں سنی تھی ان باتوں کو آخری حد تک میں یاد رکھوں یہ بھی میرے لیے ممکن اب نہیں رہا اس لیے کہ شاہ صاحب رحمت اللہ نے کتاب مکمل کی ہے سترہ سو اٹھاون کے قریب سترہ سو ستاون کے قریب ایسے یعنی سن پچپن کے بعد سترہ سو پچپن کے بعد انہوں نے مکمل کیا اور اکسٹھ بعد میں شاہ صاحب کا انتقال ہو گیا کیونکہ آخری نسخہ جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے اپنے شاگردوں کو پڑھایا ہے اور جس پہ انہوں نے دستخط کیے ہیں اور بتایا کہ میں نے اپنی شاگردوں کو پڑھایا وہ کراچی میں میں نے دیکھا ایک ایڈوکیٹ تھے اسحاق صاحب طالباً انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ ان کی محبت کرے اور درجے ان کے بلندوں بہت کتابوں کا ذخیرہ انہوں نے اور بہت چیزیں انہوں نے اکٹھی کی تھی انہوں نے بتایا تھا کہ اس کا ایک نسخہ مکہ مکرمہ میں دیا مکہ مکرمہ میں ہم نے وہ نسخہ دیکھنے کی کوشش کی مگر مکہ مکرمہ میں جو نسخہ وہاں مجھے ملا وہ صرف اسی ریاسی صفحات تھے اور اس سے پتا چلا کہ شاید آپ صاحب رحمت نے مکہ مکرمہ میں اس بارے بارہ پڑھائی کی شاہد آپ صاحب رحمت علیہ نوازتے تھے شاہد الزیز سیدی رحمت اللہ کے اور وہ صاحبزادے کے حضرت کے تو یہ خاندانی سارا سلسلہ تھا اور شاہ صاحب اللہ علیہ نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ تمہاری اولاد سے کام لیا جائے گا اور تمہاری اولاد میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو ہم حرمین شریفین میں بلائیں گے اور حدیث پڑھنے اور پڑھانے کی اور تفسیر پڑھنے اور پڑھانے کی سعادت اور لینے کی تمہاری اولاد کو ہم نے دی ہے شاہ صاحب رحمت اللہ نے جب یہ لکھا تھا کوئی تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا لیکن ان کے شاگردوں میں بھی اور ان کی نسبی اولاد میں بھی یہ چیزیں دونوں میں شاہ خاص صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو حضرت کے خاندان سے تھے بیٹے کے نواز سے تھے شاہ صاحب صاحب رحمت اللہ جب اللہ بھی پڑھائی حدیث بھی پڑھائی اور ادھر دوسری طرف ان کے شاگردوں کا تعلق ہے تو عبد الغنی صاحب مجدی رحمۃ اللہ جو تھے یہ سلسلہ سارا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ جی کے کلام سے اور انہیں کے شاگردوں کا ہے اور شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث سے مدینہ منورہ میں بیٹھ کے پڑھائی ہے تو عرب جو سینکڑوں کی تعداد میں ہے وہ لبام کے شاگرد تھے اور حدیث کی سندر میں ان کا نام بھی آتا ہے الجزائر کے ایک محدث سے مدت ہوئی مدینہ منورہ میں وہ ان کا معمول تھا کہ وہ رمضان سے ایک مہینہ پہلے آ جاتے تھے تو شابان اور رمضان اور بیٹھ کے مسئلہ نبی میں اپنے شاگردوں کے ساتھ حدیث پڑھتے تھے تو ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کا سلطنت کا سلسلہ کیا ہے تو اس میں بھی شاہ عبد الغنی صاحب محدث محمد جی رحمۃ اللہ علیہ آتے تھے اللہ نے اس سلسلے کو بڑا وسیع کیا تو شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے انہیں کہا کہ دیکھیے میرے پاس اتنا بھی نہیں ہے کہ اساتذہ سے میں نے سنا ہے یہ سب کچھ مجھے یاد ہو شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے استاد تھے طاہر مدنی اور طاہر مدنی جو تھے یہ ان کے والد ابراہیم قورانی انہوں نے پڑھا تھا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ میں جو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا اثر آیا ہے یہ اس واسطے سے آیا کیونکہ یہ بات آگے چل کے کہیں نہ کہیں شاید آئے اور آ بھی سکتی ہے خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس جب اللہ کے علاوہ یہ چیزیں لکھی ہیں باقی جگہ پہ ایک دو دو, دو مقامات ایسے بھی ہیں جہاں انہوں نے عقیدے میں ماتریدیوں کی بجائے وہ چیز لکھی ہے شب الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے لکھی تھی تو وہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو موافقت انہوں نے کی ہے عقیدے کے باب میں وہ اصل میں اثر ادھر سے آیا وغیرہ ماتریدی اور احمدی اس بات کے قائل نہیں تھے کہ وہاں یہ بات کم آئے گی تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں جو اساتذہ کی بھی ساری باتیں یاد نہیں ہیں پھر میں نے انہیں کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ لا لا تشدد کا بھی عند کل جا ان اور تم جانتے ہی ہو عاشق کہ میں ایسا آدمی نہیں کہ کل جا ان بحات ہر آنے جانے والے کے سامنے بیٹھ کر تقریریں کرتا پھر ہوتا ہے نا کہ اپنی علمیت کا اظہار ان چیزوں کے ذریعے تو انہوں نے کہا میں ایسا آدمی نہیں کہ میں لوگوں کے سامنے گلا پھاڑ پھاڑ کے بولوں اور باتیں کروں ہر آنے جانے والے کو اپنے کلام سے متاثر کرنے کی کوشش کروں اور یہ بہت بڑی بات ہے جو انہوں نے لکھی ہے علم تو آ جاتا ہے لیکن علم کو سنبھالنا اور علم کو کسی عمل میں لانا یہ اس سے زیادہ بڑی بات اساتذہ کہتے تھے ہمارے کہ من علم را من عقل بائے ایک من علم کو سنبھالنے کے لیے دس من عقل چاہیے کیونکہ پڑھ تو لے گا کتابیں بھی آ جائیں گی جتنی بھی محنت کر لے گا اسے سنبھالنا اور نیت کو صاف رکھنا یہ بہت بڑی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے علم اس لیے حاصل کیا یہ تمہاری بھی حصہ تاکہ لوگوں کو بے وقوف بنائے مسئلہ کچھ ہے دھیان کچھ کرتا ہے محض اس لیے کہ لوگوں کی جیب سے پیسے نکلیں یہ چیزیں ہوں یہ چیزیں ہوں اور فرمایا کہ یا اس نے علم اس لیے حاصل کیا کہ اس کے ذریعے سے بادشاہوں کے ہاں قرب حاصل کرے ایک روایت میں آیا کہ آپ نے فرمایا اس لیے کہ اس کے ذریعے دوسرے علماء پر اپنا روپ جمائے علم کا چوتھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ لوگوں کو لوگوں کے چہرے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرے ایسے لوگ متاثر ہو پتا چلے کون عالم ہے کتنا علم ہے اس کا جس شخص نے یہ نیت رکھی جہنم میں اس لیے یہ بہت بڑی چیز ہے شاہ صاحب اللہ صاحب میں نہیں بولتا ہر آنے جانے والے کے سامنے تاکہ اپنی حفاظت ہوتی ہے یہی حال سب کا تھا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی بڑے لوگ اتنے تھے جب علم کی بات ہوئی تو بولے وغیرہ خام خواہ ایسی باتیں جس کے ذریعے لوگوں پر روگ اور بھاگ جمے یہ نہیں کرتے اور کچھ ایسے بھی تھے کہ طبعی طور پہ اللہ نے اتنے علوم دیے تھے کہ وہ عام گفتگو بھی کرتے تھے تو وہ اتنی معیاری ہوتی تھی کہ لوگ سے لکھتے تھے انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اتنا علم تھا ان کا کہ وہ عام لوگوں سے بھی بات کرتے تھے تو کوئی نہ کوئی مسئلہ کوئی نہ کوئی بات ہوتی تھی وہ تو پھر بے اختیار چیز ہو جاتی ہے وہاں ابو کلام آزاد ایسے تھے کہ ان کی عام گفتگو جو تھی ان کے معاصرین کہتے تھے کہ وہ ریکارڈ کیے جانے کے قابل ہوتی تھی وہ سیاسی بات کرتے تھے کوئی بھی بات کرتے تھے تو اتنی عمدہ باتیں اتنے عمدہ نقاب بیان کرتے تھے وغیرہ اور دوسری طرف یہ لوگ تھے کہ جان بوجھ کے کبھی اپنے علم کی دھاک نہیں بتائی اس کی بہت بڑی ایک چیز لکھی ہے شاہ مطالب صاحب رحمۃ اللہ متعلق کہ وہ قرآن پاک کا ترجمہ کر رہے تھے اور ایک دن کچھ مفتی حضرات ان سے ملنے کے لیے آئے تو راستے میں بات کرنے لگے اور کہنے لگے اللہ نے حضرت کو سارے علوم میں کمال دیا ہے مگر علم کلام جو ہے حضرت کیا وہ کمزور ہو علم کلام کا مطلب یہ ہے کہ درائل کے ذریعے اور بحث مباحثے کے ذریعے اسلام کی اس چیز کی حقانیت کو ثابت کیا جائے خلاصہ یہ ہے علم کلام تو جو قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے نا شاہ قادر صاحب احمد اللہ علیہ یہ ترجمہ ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی سے سمجھ سکے مطلب ٹھیک ہے اردو لکھی ہوئی لیکن یہ لفظ کیوں لائے ہیں حضرت یہ اساتذہ سے پڑھنے کے قابل ہے ایک ایک لفظ ایسا ہے جس سے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی علمیت وقت یہ کاش وہ لکھ جاتے کہ میں یہ لفظ کیوں اس لیے لا رہا ہوں اگر یہ انہوں نے نہیں لکھا وہ ان کے ذہن میں جو بات ہوگی بس وہی جانتے ہوں گے ہم تو بہت تھوڑی چیزوں تک پہنچے ہیں کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لفظ آپ لائے اور اس میں جہاں عقیدے کی آیات آتی ہیں قرآن کریم میں وہاں اتنا محتاط ترجمہ ہے اتنا محتاط ترجمہ ہے کہ سمجھ آتی ہے کہ اچھا حضرت کا مسلک یہ تھا اور یہ کہنا چاہتے ہیں اس ایک لفظ تو علم کلام میں باری تعالیٰ کی صفات یہ چیزیں جو آتی ہیں بہت پیچیدہ موضوع ہے بہت مشکل موضوع ہے تو کہتے ہیں ہم بات کر رہے تھے کہ حضرت اللہ نے سارے علم دیا لیکن کلام میں وہ چیز نہیں تو فرمانے لگے کہ بحث مباحثے سے حضرت بہت دور تھے تو جب ہم پہنچے مسجد میں تو حضرت نے اشارہ کیا مطلب دروازے سے ہم دیکھ رہے تھے تو ہم رک گئے تو ایک چٹائی لے کے آئے پر مسجد کے دروازے پہ بچھا دی اور ہم لوگوں سے کہا یہ گلی میں بیٹھ جاؤ بیٹھ کے کہا پتہ نہیں کیا ہوا ہے تو فرمانے لگے صاحب یہ بتاؤ کہ علم کلام کی سب سے مشکل مرحلہ کون سا ہے تمہارا کیا خیال ہے جہاں پر پہنچ کے محدثین گھبرا گئے ہوں اور علماء گھبرا گئے ہیں اور علم کلام کا وہ مسئلہ اس میں علم کلام والوں کو ترجیح حاصل تو وہ بھی بڑے اچھے تھے ان کا یہ مسئلہ ہے کہتے انہوں انہیں بحث شروع کی اور بحث کرتے کرتے کرتے کرتے ہمیں حیرت ہوئی کہ کیا ہو رہا ہے اور کچھ دیر کے بعد انہوں نے چٹائی باہر بچھا دی اور کہنے لگے تم میری جگہ بیٹھو اور پھر میں تمہیں پوچھتا ہوں کہ علم کلام میں یہ جو موقف اختیار کیا انہوں نے اور محدثین اس طرح کے اس کا کیا جواب تو زور کا وقت جب آ گیا ہم بڑے شرمندہ تو چٹائی اٹھائی حضرت میں چلے گئے اندر اور نماز پڑھائی بس سلام دعا کر کے فارغ ہو گئے تو کہنے لگے اتنے شرمندہ ہو گئے ہم کہ ہم نے کہا یہ وہ چیز ہے جو کشپن حضرت کو معلوم ہوئی اور دیکھو علم کلام میں انہوں نے ایسی باتیں کی جو ہمارے وہم و گمان میں نہیں تھی یہ جو چٹائی انہوں نے اندر باہر بچھائی یہ ان کا تقوا تھا کیونکہ بحث مباحثہ علم کلام کا اس میں بہت سی چیزیں مناظرے تو انہوں نے اپنے آپ کو مسجد میں رکھا کیونکہ وہ اس وقت دفاع کر رہے تھے کتاب و سنت کا اور علم کلام والوں کو باہر بٹھا دیا اور پھر جب خود باہر چلے گئے تو وہ علم کلام کا دفاع کر رہے تھے انہوں نے کہا مسجد میں ایسی باتیں مناسب نہیں ہے ان کا تھا ایسا تقوا تھا کہ وہاں اس میں شہید رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری حضرت سے ہی پڑھی وہ قادر صاحب رحمت اللہ سے کہتے تھے کہ حضرت کی کرامتیں ایسی ظاہر ہوتی تھی کہ جیسے پتھر میں پتے گرتے ہیں ایسی کرامتے میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی ظاہر ہوتی تھی اور فرما دیے کہ دلی میں یکم رمضان پہلی تراوی جو ہوتی تھی اس میں درزی اور یہ لوگ خاص طور پہ آتے تھے نماز پڑھنے کے تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگر سوا بارہ پڑھتے تھے تو سمجھ جاتے تھے کہ اس مرتبہ جو ہے رمضان انتیس کا ہو گئے پڑھتے تھے کہتے تھے بس رمضان تیس کا ہوگا یہ اس سے پتا چل جاتا تھا اور برس برسا برس تک یہ ہوتا رہا یہ کیا چیزیں تھیں وہ اللہ کے ساتھ تعلق کی ایک چیز تھی تو یہ کہتے ہیں شاہ اللہ رحمۃ اللہ یہ تو ان اولاد کا خواب تھا شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے بھی یہی تھا کہ کبھی ایسی بات نہیں ہے کہ لوگوں پر خام خاص کا روک چڑھا جائے اور فرماتے ہیں میں نے سکھا عاشق سے کہ انما ان المتفرد وف اور میں تو اپنی ذات کے ساتھ بالکل تنہا ہوں المتجمع والے رنس سے کہتے ہیں قبر کی مٹی تو میں تو خود اپنی قبر کی مٹی کو جمع کرنے والا یہ وہ تنہائی ہے جو ہو جاتی ہے جب آدمی علمی طور پر زیادہ پڑھ لکھ جاتا ہے تو اس کی سطح عام لوگوں سے بلند ہو جاتی ہے حتیٰ کہ ایسی سطح ہو جاتی ہے کہ پھر زمانے میں کوئی ملتا ہی نہیں بات ہی کرنے کے لیے کوئی نہیں ملتا وہ بات کس سے کرے اس لیے کہ جس سطح پہ وہ بات کرتا ہے اس سطح کا جواب کون دے اس سطح کی بات کہاں سے ہو یہی وہ چیز تھی جو بخاری شریف میں بھی آئی ہے یہ جو ہے عمر بن عبد العزیز اللہ حضرت عمر رضی اللہ نے لکھا حضرت عمر رضی اللہ نے لکھا کہ ان اہمہ امرکم امدی السلام گورنروں کے نام حکمرانوں کے نام جو خط لکھے فرمایا سب سے اہم کام میرے نزدیک تمہارا نماز اور جب نماز ضائع ہو گئی تو دین ضائع ہو گیا اور پھر کہا کہ ان عرش اور اگر مجھے اللہ نے زندگی دی فتح ابین و رکوں میں خدا کے دین کی اور باتیں تمہیں لکھتا رہوں گا اس عمر رضی اللہ نے احکامات میں لکھا ہے خط لکھا ہے اور پھر کہتے ہیں نمت اور اگر مجھے موت آ گئی فلس تو اللہ صحبت گنگے حریف تو تم جیسے لوگوں کی صحبت میں مجھے جینے کی کوئی تمنا بھی ہے یہ تم رضی اللہ لکھ رہے ہیں ایسے لوگوں کے نام جو خود ان کے چنے ہوئے لوگ ہیں اور حضور وسلم کے بعض میں چلیل قدر صحابہ رضی اللہ عنہ میں لیکن ذہنی سطح کا فرق ہے کہ کہاں وہ بات اور کہاں یہ بات حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ حال ہو گیا جب وہ کوفہ آئے ہیں بالکل آخری دور میں تو رضی اللہ میں جامع مسجد کے ممبر پر بیٹھے اور ہزاروں لوگ سننے والے تھے تو انہوں نے کہا چار ہزار سے زیادہ تو ان میں خارجی تھے تو علی رضی اللہ نے کہا کہ لوگوں سلونی قبل پر پڑوں تم اس سے علم حاصل کرو پوچھو قبل اس کے قیدی گم ہو جائے اور اللہ کی قسم دنیا میں اس وقت کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے متعلق مجھے معلوم ہو کہ اللہ کی کتاب کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے اور اگر مجھے مجھے پتا ہوتا تو میں اس کے پاس جاتا اور اس کے علم حاصل کرتا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ عالم المحفوظون یہ سارے صحابہ رضی اللہ عنہ جانتے ہیں کہ خدا کی کتاب کو مجھ سے زیادہ ان میں کوئی بھی نہیں سمجھتا اور یہ انہوں نے اس وقت دعویٰ کیا جب اس عمر رضی اللہ کی خلاف تو وہ راوی ان کا شاگرد کہ میں دس صحابہ رضی اللہ کے پاس گیا اور میں نے کہا ابن مسعود نے یہ کہا ہے آج اور سب لوگوں کے سامنے کہا تو اب کیا کہ میں ان کا سچ کہتے ہیں ان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تفسیر کی ضرورت پیش آ گئی تھی تو انہوں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کہ اس کی تفسیر مجھے لکھیں مجھے بتائیں کیا تو یہ ہو جاتا ہے تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے کہا کہ میں تو اپنی ذات میں اکیلا ہوں اور میں اپنی قبر کی مٹی جمع کرنے والا ہوں یعنی دن گزارتا ہوں جو کام مجھے کرنا ہے کر رہا ہوں اللہ جی ہوا ابن وقت ہی اور میں ایسا شخص ہوں کہ اپنے وقت کا بندہ ہوں تلمیز وقت ہی اور اپنے نصیب کا شاگرد ہوں یعنی جو اللہ نے نصیب میں لکھ دیا ہے بس زندگی گزر رہی ہے اور جو کام مجھے کرنے ہیں میں اس کو تحریر کر رہا ہوں باقی تم یہ چاہو کہ میں لوگوں کی سطح پہ آ جاؤں یا لوگ میری سطح پہ آ جائیں تو یہ باتیں ایسی نہیں ہیں اس لیے تم مجھ سے اتنی چیزوں کی توقع نہ رکھو وہ اسیر وارد ہی اور جو واردات ہے میں اس کا قیدی وہ وارد ہی اور اپنی ٹھنڈی روٹی پر غنیمت اختیار کرنے والا تو میرا تو حال یہ ہے وارد ہی یعنی جو کچھ واردات ہوتی ہے میرے دل پہ میں اسے لکھتا ہوں شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے سے یہ بھی بڑا کمال کیا بہت سی چیزیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی لکھی ہیں جو ان کی کتابوں میں آئی ہیں مگر ان کی زندگی میں معلوم نہیں تھی انہوں نے مقصوفات اپنے لکھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چیزیں دکھائی ہیں یہ میں نے خواب دیکھا ہے یہ چیزیں دیکھی ہیں ان کی ایک ڈائری تھی اس میں لکھتے رہتے تھے بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو ان کے بعد صحیح بھی ثابت ہوئیں لیکن اس کا ایک حصہ ضائع بھی ہو گیا فلن خاص طور پہ شاہ صاحب رحمت اللہ کی جب چیزیں منتقل ہوئی ہیں تو وہاں لوگوں نے اس کی ناقدری کی تو وہ کہتے ہیں جو میری واردات ہے میں اس کا اثیر ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ساتھ میرے ساتھ یہ بھی ہے کہ جو میری ٹھنڈی روٹی ہے بس اسی پہ کناب کرتا ہوں یعنی ہر طرح سے میں کانے آدمی کناب کر کے بیٹھا ہوں مجھے اس سے بحث ہی نہیں ہے کہ اور کیا چیزیں ہو رہی ہیں کیا نہیں ہو رہی اپنے کام سے کام ہے پمن سر رہوں فل فلیکنا تو جو شخص اس سے خوش ہو کہ وہ جو کچھ بھی ہے میرے پاس بس وہی ہے ٹھیک ہے وہ من احباب رضا لی کا اور جو شخص اس سے زیادہ چاہے وہ ہم لوگ بھیجا دے تو اس کا معاملہ اس کے اپنے ہاتھ میں ہے ماشا فل یتنا اسے چاہیے کہ جو اس کی طبیعت میں آئی کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ شاہ صاحب رحمت اللہ کہتے ہیں بس بھی جو کچھ میرے پاس ہے میں نے اب لکھ دیا جو کچھ خدا کے دین میں سے حکمتیں میں سمجھاؤں وہ میں لکھ کے جا رہا ہوں جس شخص کو میرے ساتھ اطمینان ہے علوم پہ چلو میں تمہاری بات مان لیتا ہوں کتاب لکھتے ہیں کام کرتے ہیں لیکن تم یہ چاہو کہ اس سے زیادہ بڑھ کے میں کچھ کرتا تو اب میرے بس رہا نہیں نہ میں کتابیں اتنی دیکھ سکتا ہوں نہ مجھے وہ چیزیں ساری یاد رہی ہیں جو صاف ساتھ سنی تھی وہی ساری تقریر اور پھر فرماتے ہیں وقعت اشارتوں اور جب یہ اشارہ ہوا صرف تکلیف بلم مجازات کہ تکلیف اور اور امان کی جزا اس میں ایک راز ہے یہ جو عبارت ہے اس سے پہلے سورہ انعام کی ایک آیت ہے اصل میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقدمہ اب یہاں ختم ہو رہا ہے جو انہوں نے باتیں کرنی تھی پھر وہ اصل موضوع پہ آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کا نام انہوں نے رکھا جب اللہ کی بالغ یہ الفاظ انہوں نے لیے ہیں قرآن کریم سے قرآن کریم میں آیا کل پہلّہ کی حجت الفا اب آپ کے یہ کہ اللہ کی طرف سے جو حجت اور دلیل تھی وہ پوری ہو گئی آیات میں بات یہ چل رہی ہے کہ کفار مکہ نے یہ کہا اور اسی طرح دیگر جو گمراہ اقوام تھیں انہوں نے کہا کہ دیکھو تم یہ کہتے ہو کہ اس کائنات میں ایک پتا بھی نہیں ہلتا جب تک اللہ نہ چاہے تو یہ جو ہم شرک کرتے ہیں یہ جتنے گمراہی کے کام کرتے ہیں یہ بھی تو اللہ چاہتا ہے تو ہی تو کرتے ہیں تو تقدیر میں لکھا ہے بس ٹھیک ہے جو کچھ خدا نے لکھا ہم تو وہی کریں گے یہ تقدیر کو اس معنی میں دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا اور اللہ نے کہا یہ گمراہی کی بات ہے یہ پہلے بھی جو تم سے قومیں تباہ ہوئی ہیں نا وہ بھی اسی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے لاہور میں ایک فرقہ اب نیا بنا ہے اور ہم ان کے ایک آدمی سے ملے تو اس نے کہا نام سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنی جماعت کا کیا نام رکھیں میں نے کہا اچھا نام تو رکھو گے تو مطلب آخر یہ نیا فرقہ نئی جماعت بنانے کی ضرورت کیا پیش ہے کہنے کہ لوگوں کا تقدیر پہ ایمان ہی اٹھ گیا ہے مسئلہ تو ایمان کا ہے اور آپ بھی جانتے ہیں کہ تقدیر پہ ایمان بنیادی ہے اگر تقدیر پہ ایمان نہیں ہوگا تو بندہ کافر ہو جائے گا تو تقدیر پہ اس نے احادیث بھی سنائی ہے ہوا کہ یہ واقعی واقعی ایمان کی اور تقدیر کی کر میں تقدیر سے مطلب آگے آپ کیا لینا چاہتے ہیں لوگوں کو کیا بتانا چاہتے ہیں تقدیر پہ کیسے ایمان رکھیں اس نے کہا کہ جی صاحب بات ہے کیا ضرورت ہے آپ اپنی نماز پڑھنے کی روزہ رکھنے کی آج کل جو تقدیر میں لکھا ہے ہو جائے گا ہم چاہتے ہیں لوگوں کو یہ تقدیر کرے ہم نے کہا وہ تقدیر پہ ایمان نہ رکھے وہ کفر ہے اور یہ لوگوں کو اس چیز کی طرف دعوت دینا کہ نماز وغیرہ چھوڑو حج چھوڑو میں نے کہا یہ کفر نہیں ہے بھائی یہ کفر ہوئی ہے کہ تقدیر پہ یہ گمراہیاں ہیں لوگوں میں اور وہ کہاں کہاں کے پڑھے لکھے نوجوان اور یہ حال ہے کہ خدا کی تقدیر پر ایمان رکھو اگر جو کچھ کرو سب خدا کی تقدیر کے حوالے دے ماض اللہ اللہ نے قرآن کریم نے کئی جگہ بیان کیا ہے سورہ میں بھی یہی ہے اللہ نے فرمایا آپ کہتے ہیں کہ شاہ اللہ بلا اگر اللہ چاہتا نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے اتنے گمراہ تھے کہ صحابہ کرام رضی اللہ نے بتایا اللہ نے آیات نازل زیادہ کہ دیکھو مردار حرام ہے کہتے کہ مردار کیوں حرام ہے کا اللہ نے حکم نازل کیا ہے مردار کے حرام ہونے کا کہ مجھے عجیب بات کرتے ہو تم اپنے ہاتھ سے مسلمانوں ذبح کرو تو وہ جائز تم مار دو اپنے ہاتھ سے وہ جائز اور اللہ جس کو مار دے وہ نہ جائے ہی مارتا ہے نا تو دونوں صورتوں میں موت ہے تو موت میں تمہارا ہاتھ کام کرتا ہے لہذا جائز ہو گیا اور جب خدا خود مارتے تو وہ کیوں نہ جائز ہو گیا اس طرح کی شبہات اور گمراہیاں وہ لوگ لاتے تھے اور اللہ نے اس کا جواب دیا ہے اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پہ جو چیزیں ارشاد فرمائی ہیں اس کا مقصد یہ علماء نے لکھا ہے کہ کہ دیکھو انسان کو اللہ نے اس ساری کائنات میں کچھ خصوصیات سے نوازا ہے جو اور چیزوں میں نہیں پتھر کے مقابلے میں درختوں کے مقابلے میں حتیٰ کہ جانوروں کے مقابلے میں انسان میں شعور کی کیفیت زیادہ ہے اختیار کی کیفیت زیادہ ہے کیوں آ کر وہ ایک رنگ کو چھوڑ دیتا ہے اور ایک رنگ کو چن لیتا ہے کیوں آ کر وہ کہتا ہے یہ کھانا نہیں یہ کھانا کھانا ہے کیوں آ کر وہ کہتا ہے کہ یہ نہیں آج یہ پکا دیں تو یہ سارے انسان کے اختیار ہیں نا یہ تھوڑا سا جو خدا نے اختیار دیا ہے یہ اختیار دلیل ہے اس بات کی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختار بنایا ہے اور اسی اختیار کی بنیاد پر وہ قیامت میں پوچھے گا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا یہ رنگ کیوں اختیار کر لیا اور یہ رنگ کیوں نہیں اختیار کیا انبیاء علیہ السلام کی تکلیف پیدوی اور وہ رنگ اختیار کرنا چاہیے تھا اس کی بجائے تم کافروں کے پیچھے کیوں چل پڑے تھے یہ ہے وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے اور اللہ نے کہا کہ ہماری طرف سے تو دلی پوری ہوگی شاہ صاحب اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ لمحہ کانت وقعت اشارت علاثر تکلیف بل یہ جو حجت اللہ اللہ نے کہا ہے قرآن میں اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسانوں کو مکلف بنانے میں اور ثواب اور عذاب دینے میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ خدا کی طرف سے دلیل پوری ہو گئی اللہ نے جب دلیل پوری کر دی حجت پوری ہو گئی بحث پوری ہو گئی تو اب خدا کو حق حاصل ہے ویسے بھی حق حاصل تھا لیکن دلیل کے بعد تو ہر منصف مزاج آدمی انصاف پسند آدمی یہ سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ کو واقعی حق حاصل ہے کہ وہ اپنے بندوں سے ثواب اور عذاب کا معاملہ کرے اور اپنے بندوں کو مکلف کرے کہ بندے اس کام کو کریں مکلف اور مکلف میں فرق جیسے مبارک اور مبارک مبارک اللہ کی ذات برکت دینے والی اور مبارک وہ جس پر برکت نازل ہو منتظر وہ جس کا انتظار کیا جائے اور منتظر وہ جو انتظار کرنے والا ہے اسی طرح یہاں پر جو لفظ استعمال ہے تکلیف کا تکلیف کا مطلب مکلف مکلف کو جو بندہ ہے تکلیف اردو والی نہیں پریشانی کے معاملے میں جو آتی وہ نہیں مطلب جب کسی انسان کو پابند بنایا جائے کہ یہ کام کرنا ہے تو بندہ مکلف ہے مکلف جو کسی کو کسی چیز کا پابند بنائے اور مکلف اللہ کی ذات اس لیے اردو بولنے میں بھی جو عربی کے الفاظ ہیں اس میں احتیاط چاہیے اگر کہے گا مبارک تو مبارک کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو برکت دیتی اور مبارک کہے گا تو ٹھیک بولے گا آپ کو مبارک ہو یہ تو ٹھیک ہے اور آپ کو مبارک ہو یہ غلط ہو جائے گا اس لیے کہ کیا مومل جملہ ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات کا نام استعمال کر تو مقلب بندہ ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ چیزیں رکھی ہیں وہ المنزلت الرحمت المحتاط اور وہ رحمت جو ہدیہ کی گئی وہ رحمت جو خدا نے کی ہے بغیر کسی ایڈوانس پیمنٹ کے خاص خدا نے جو تحفے کے طور پر ہمیں رحمت دی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ رحمت اللہ اور ہم نے تو خالص آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ آپ اس پوری کائنات کے لیے رحمت ہیں تو کہتے ہیں یہ ایسی رحمت تھی جو مہدا ہے مہدا کا مطلب جو ہدیہ تھی اللہ نے گفٹ دیا اس پوری کائنات کو انہوں نے جو کچھ کہا ہے جو شریعت المنزلہ جو ان پہ نازل ہوئی ہے اس شریعت میں جو اسرار و حکم ہیں جو مباحث ہیں جو اقلیات ہیں کہ کیوں آ کر ہم لوگ یہ کام کریں یہ ساری کی ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں بے تعلیٰ کل اللہ عجت البالغا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل اللہ عجت البالغا اللہ کے لیے اب دلیل پوری ہو گئی یعنی اللہ نے بیان کر دیا وہ رسالت ہو اور یہ جو کتاب میں لکھ رہا ہوں شو تم منہا ناپے یہ یہ ایک شاخ ہے نابغا جو پھوٹی ہے اس درخت سے ایک ٹہنی ہے جو اس درخت سے پھوٹی ہے وہ درخت کیا ہے وہ درخت اللہ کتاب وہ درخت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت بیان کی ہے حدیث ہے ان دونوں کی وجہ ان دونوں میں جو احکامات ہیں آخر کیوں ہم کیوں ان پہ عمل کریں حج کیوں کریں انتقاب کیوں دے وغیرہ وغیرہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو کچھ میں اب اس کتاب میں رسالے میں لکھوں گا رسالہ کا مطلب کتاب اس کتاب میں میں ایسی چیزیں تو میں بتاؤں گا کہ آخر میں کیوں عمل کرنا ہے شراز الرحمۃ اللہ ابھی تو اشارہ کیا ہے لیکن جب وہ اس کتاب کو شروع کرتے ہیں تو وہ جیسے شیر آ جاتا ہے نا میدان میں پھر ان کی ایسی کیفیت ہے کہ وہ صاف صاف سے جملے لکھتے ہیں کہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ شریعت میں کوئی مصلحت نہیں ہے اس کا قول یہ باطل ہے غلط بات کرتا ہے یہ مصلحت ہے یہ مصلحت ہے یہ چیز ہے تم سمجھتے ہو میں اس علم کو لکھ رہا ہوں مجھ سے پہلے نہیں دیکھو صحابہ رضی اللہ عنہ یہ کہا خود اللہ نے یہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیان کیا کرتے تھے میں نے کب سے نیا کام شروع کیا ہے پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ اس کا خوب لکھا ہے انہوں نے اور وہ بدور کہتے ہیں کہ اور یہ جو ہے یہ حکمتوں کا بیان کرنا یہ کتاب و سنت سے استعمال کرنا بدور دے گا شریعت کا جو افق ہے شریعت کا جو آسمان ہے اس پہ جو جو بدور بدر کی جمع بدر کہتے ہیں چودھری کے چاند چاند کے لیے عرب بڑے الفاظ استعمال کرتے تھے کیونکہ چاند پہ سارا دار و مدار ہوتا تھا نا ہلال کہتے ہیں پہلی تاریخ کے چاند کو اور بدر کہتے ہیں چودھری کے چاند کو ٹھیک تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا چاند ہے جو شریعت کے آسمان پر چمکا ہے حسن ان تسما تو بہتر یہ ہے کہ میں اپنی کتاب کا نام رکھوں حجت اللہ کہ اس کتاب کا نام بھی حجت اللہ بالغا رکھا جائے یعنی اللہ کی طرف سے جو دلیل پوری ہو گئی حسبی اللہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے بنی الوکیل اور وہ کیا ہی اچھا کار ساز یعنی جب کام نہ بنے اور جہاں پر پہنچ کے آدمی اپنی ہمت ہار دیتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ کچھ نہیں کچھ نہیں میں کر سکتا اللہ تعالیٰ کی وکالت کام آتی ہے یعنی اللہ ان کاموں کو کر دیتا ہے اسی لیے حسبی اللہ نعم الوکیل یہ ایسی چیز ہے جو قرآن کریم میں بھی آئی ہے اور بزرگوں نے بھی بتایا کہ جب آدمی کسی مشکل میں پھنس جائے تو کثرت سے اس چیز کا ورد کرتا رہے یہاں بھی حضرت نے لکھا آخر پہ فلاح اللہ اللہ اللہ لیجیے عظیم اور جو میں نیکی کر رہا ہوں اور جس گمراہی سے آدمی بچتا ہے یہ سب کی سب چیزیں اللہ ہی کی توفیق سے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی دو صفات بیان کی العلی اور العظیم یہ جو العلی ہے نا اس کا استعمال بھی لوگ غلط کرتے ہیں کبھی کبھی کئی جگہ دیکھو لفظ ہے مملوک العلی علی اللہ کے ناموں میں سے آتا ہے وہ علی کی کیوں یہ علی بلند آدھا مرتبے والا اونچی ذات اللہ کی ہوئی تو اب العلی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے اب مملوک العلی بڑی ذات کا غلام لوگ اسے مملوک علی اور پھر کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی غلام بن گئے اور پھر کہتے ہیں کہ آ گیا ارے بھائی ان ساری بحثوں میں مملوک العلی نام تھا مملوک علی نام ہی نہیں یہ ساری بحث اگر آپ کو دیکھنی ہو تو یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے جو والد تھے ان کا نام تھا مملوک العلی اور وہاں مملوک العلی صاحب رحمت اللہ علیہ جو تھے یہ دہلی میں پڑھاتے تھے اب لوگ کہتے ہیں سر سید نے ان سے پڑھا ہے اور سے نانوتی رحمۃ اللہ نے پڑھایا اور حضرت گنگوئی نبر اللہ نے بھی ان پڑھا ہے اور یہ ساری گپیں بہت ہی چلتی ہیں سر سید نے بالکل نہیں پڑھا پڑا ہوں ان کے لگی صاحب یہ تاریخ نے ثابت ہی نہیں ہوتی اور چونکہ تاریخ پڑھتے نہیں نا اس لیے لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت نانوستی قاسم نانوتری اور رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ لیکن دورہ حدیث اکٹھے ہی پڑھتے رہے ہیں حالانکہ سرے سے ان دونوں نے دورہ حدیث کرتے مولانا شاہ الغنی صاحب رحمۃ اللہ سے پڑھا ہی نہیں جس بھی بندی سے بھی جا کے پوچھ لو انہوں نے تاریخ پڑھی ہو تو انہیں پتا ہونا حضرت گنگوئی نمر اللہ قدو ایک سال پہلے فارغ ہو کے گنگو چلے گئے تھے وہ اپنے کاموں میں مصروف تھے محاص قاسم نبی رحمۃ اللہ حدیث بعد میں پڑھی ہے حضرت سے اور یہ بھی پتا نہیں کہ پوری ساری تھا یعنی پوری چھ حدیث کی کتابیں تھیں پڑھی تھی وہاں عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ سے یا ایک دو کتابیں پڑھی تھیں پوری چھ کتابوں کا بھی ثبوت نہیں ہے مگر جو بات چل پڑے تو چل پڑے تو مملوک العلی نام ہے ان کا اسی طرح یہاں بھی کئی مرتبہ لوگوں نے نام رکھا ہوتا ہے مملوک العلی تو اس کے مطلب یہ نہیں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کوئی نسبت ہے اس کی بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ العلی اللہ کی جو ذات ہے بلند و بالا اس کا یہ غلام ہے تو یہ ہے اللہ بلّہ یعنی کی لذیم اللہ تعالیٰ کی دو بیان کی اس کے بعد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ من تعالیٰ جس انسان نے کہا تند الاقام شرعی کہ شریعت کے اقدامات جو ہوتے ہیں غیر متضمن من المصالح ان کاموں کے کرنے میں کوئی حکمت نہیں ہے کوئی مصلحت نہیں ہے بولو باطل ایسے آدمی کا قول باطل ہے ایسے آدمی کی بات نہیں سننی چاہیے جو یہ کہتا ہے کہ شریعت کے کام جو ہیں ان کو کرو گے تو اس میں کوئی فائدہ ہی نہیں تمہارا بس اللہ تعالیٰ نے بتا دیا لہٰذا کرو اب کوئی عقلن پوچھے کہ کیوں کرو زکات کیوں دیں حج کے لیے کیوں جائیں نماز کیوں پڑھیں تو کہتا ہے بس اللہ کا حکم ہے کرو اس بات بھی نہ پڑھو شاہ صاحب رحمت اللہ کے کہتے ہیں کیوں نہ پڑھیں اور اس کے بعد حضرت نے اب اصل کتاب کو شروع کیا ہے ان شاء اللہ